بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم مثال کو ثابت کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرماتے ہیں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد تشکیل وکالت حدیث اسرائی اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراہ کی حدیث میں یہ فرمایا کہ چار دریا میں نے یعنی دیکھے نہرانی باطنان دو دریا جو ظاہر میں سے باطن میں چھپے ہوئے اور پوشیدہ تھے نہرانی ظاہران اور دو دریا ایسے مجھے دکھائے گئے جو ظاہر تھے اور کھلے ہوئے تھے فکل تما آزا یا جبریل میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے فال عمل باطنانی فکل جنا انہوں نے کہا یہ دو دریا جو آپ دیکھ رہے ہیں پوشیدہ یہ جنت کے ہیں امیران اور جو دریا آپ دیکھتے ہیں دو جو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں نیل اور دریا اور وکالتی حدیث فلاط اور اسی طرح سورج کے گرہن میں جو حدیث آئی ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت جنت اور جہنم دونوں مجھے دکھائی گئی وفی اور ایک جگہ یہ اشار فرمایا کہ بینی و بین جدار القبلہ تھی میں جو تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا تو میرے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو میرے سامنے قبلے والی دیوار ہے ان دونوں کے درمیان میں نے جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا ہی اور اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انا بسط کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا آگے بڑھایا لیے کو دمن جنتی تاکہ جنت سے انگوروں کا ایک ہوشا اور ایک گچھا توڑ لے وہ اناپو تفاقا منار اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو ہٹے جہنم کی تپش کی وجہ سے بنا پکا بھی بھاگے لیا اور آپ نے پھونک ماری جہنم کی طرف پر آپ ہی سارے پل حجیج اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی جو حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا اس کی کیا سزا ہے <clears throat> اور آپ نے اس عورت کو بھی دیکھا جس نے باندھ دیا تھا بلی کو تک تک جہاں بلی مر گئی اور آپ جنت مومی ستن اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اس عورت کو بھی دیکھا جو برے کردار کی تھی مسلسل ایسے کام کرتی تھی سکا کل اور میں نے دیکھا اس نے کتے کو پانی کھلایا تھا تو میں نے اسے جنت میں دیکھا وہ معلوم اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان مسافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے وہاں اور جو قبلے کی طرف مسجد نفری کی دیوار تھی اس میں کہاں سے اتنی گنجائش تھی کہ جنت اور جہنم آپ دیکھتے بے اجسادی المعلوم بے اجسادی اور جو کچھ آپ نے دیکھا تھا جنت اور جہنم میں جو جسم جل رہے تھے جو سب کچھ تھا تو آپ کے کھڑے ہونے اور قبلہ رخ کی دیوار میں جو تھوڑا سا فاصلہ تھا اس میں یہ آدمی آ کیسے سکتے تھے بکال جنت بل مکارے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا وہ خواہشات سے جنت کو دیکھا اور وہ ناگوار امور سے ڈھانپ دی گئی تھی وہ اور میں نے دیکھا کہ جہنم کو خواہشات کا لباس پہنا دیا گیا تم ہمارا جبریلا اور پھر حکم ہوا جبریل کو کہ ان دونوں کو دیکھو گپال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ کی بلا نازل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دعا اس بلا سے چمٹ جاتی ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کے دعا غالب آتی ہے اور بلا مصیبت چل جاتی بظاہر یہ عالم مثال ثابت کرنے کے لیے حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیس بائیس روایات بیان کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح میں بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے اور حضرت جو کچھ بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک چیز کو بس بیان کر کے آگے چل پڑے علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ وہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک دلیل دوسری تیسری چوتھی مسلسل دیتے چلے جاتے ہیں کہ میرے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ یہ دلائل اور یہ ہوا کرتا ہے صرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال نہیں ہے بھی پہلے امت میں کئی افراد ایسے گزرے ہیں کہ ان کا علم اتنا وسیع تھا جس چیز کا دعویٰ کرتے تھے جب اس کے ذرائع کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ علم کو نظم میں لے آنا اور اتنی بات بیان کرنا جتنی کے محض دلیل کے طور پر ہو سکتی ہے یہ کم لوگ حضرت بند یہی حال ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھیں تو وہاں صحیح معنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کا علم اتنا گہرا اتنا وسیع ہے اور گہرائی سے زیادہ اس میں وسعت ہے کہ وہ ایک روایت لائیں گے پھر دوسری لائیں گے پھر تیسری لائیں گے پھر مسلسل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں روایات کا یہی ولی اللہ رحمۃ اللہ کے یہاں ملتا ہے اب عالم مثال کو ثابت کرنا ہے تو انیس حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہی کافی ہیں لیکن انیس تقریباً نمبر لگے ہوئے ہیں نا اب یہاں پر اس حدیث میں جو آٹھواں نمبر آ رہا ہے تو اس ایک حدیث کے ضمن میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روایات ایسے ہی بیان کر گئے اور ثابت کیا کرنا ہے وہ اتنی بات کہ ایک عالم مثال ہے غیر کی ایک دنیا ہے اور اس دنیا کو ہم لوگ اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے اور اسی طرح عالم برسک ہے اس کو ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ پوری ایک کائنات ہے اس کا وجود ہے اس کو شعور ہے اور اس کا ماننا ضروری ہے قرآن کریم میں بھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا بالغیب اور وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ مستفی لوگ ہیں اب اس کی تفصیل مختلف مسترین نے مختلف کی ہے کچھ نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی کہ وہ غیب ہے نظروں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں کچھ نے اللہ تعالیٰ کی صفات مراد لی کہ وہ بھی چکے میں نظر نہیں آتی ذات پاک کی طرح اور ہمیں حقیقی معنی میں ان کا شعور ایسے نہیں ہے جیسے کہ وہ اصل میں ہیں بلکہ ہم کسی حد تک ان سے فاق والی کو سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ سب عالم گئے ایک تفصیل یہ بھی کی گئی ہے کہ متقی آدمی وہ ہے جو عالم غیر کو بالکل اسی طرح مانتا ہے جس طرح عالم مشاہدہ کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں تین طرح کے آدمی ہیں یا تو کافر ہے ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں اور یا مومن ہے اور پھر مومن اور کافر کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو متقی ان مومنی کے درجہ سمجھ لیں ایک تو ان دونوں کے درمیان وہ درجہ ہے جو متنزلہ مانتے ہیں اور متزلہ کہتے ہیں کہ منزلہ تم بین المنزلہ تعین دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل بھی ہے وہ کہتے ہیں مومن اور کافر ان کے درمیان ایک تیسرا بھی ہے وہ تیسرا کون ہے وہ کہتے ہیں نہ ہی تو یہ شخص پورا مومن ہے اور نہ ہی یہ شخص پورا کافر ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کا ایک درجہ ہے یہ علم کلام کی بہت طویل بحث ہوئی ہے علم کلام کی بہت طویل بحث ہے اس پہ اور یہ جو بحث ہے نا اسی کی وجہ سے ہمارے فقہ نے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب ایمان سے نکلتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے کفر سے نکلتا ہے تو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے آدمی جب اس چولہے کو پڑتا ہے تو کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو وہ اصل میں موتضلا کے اس عقیدے کا رد ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جائے اور کفر میں داخل نہ ہو پر ایک آدمی کو پھر سے نکلے اور ایمان میں داخل نہ ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک درجہ ہے اور موتزلہ کی یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اس آخری دور میں مل جائے گی اور اگر فلسفے کا اور ان میں کلام کا آدمی نے صحیح معنی میں مطالعہ کیا ہوا ہو تو آپ یقین مانیں کہ امت میں اب کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے جو گمراہی اس سے پہلے لوگوں میں نہ کوئی درجہ ایسا نہیں کہ جتنی جدید چیزیں اٹھتی ہیں حدیث کا انکار معجزات کا انکار فلاں کا فلاں کا فلاں کا یہ کوئی آدمی آج تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس نے کوئی نئی بات پیش کی ہو جو اس سے پہلے لوگ نہ کر چکے ہوں انسانی دماغ کی ترقی اسلام پر اعتراضات میں اور اسلام کی حمایت میں دونوں میں بہت ہوئی ہے حمایت میں البتہ اپنی چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے لوگوں کے علم میں نہیں آئی تھی اور جتنی ٹیکنالوجی اور سائنس ترقی کر رہی ہے اس سے زیادہ شواہد مل رہے ہیں اس عالم غیب کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے محدتین بیچارے صفحات کے صفحات لکھتے رہے اور ثبوت بہت مشکل سے ایک مثال بھی آ جائے گی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور آپ کے اور کبلا رخ کے درمیان جو پانچ سات فٹ کا پاس ہے یا انسان کیسے آ گئے یا بلی کیسے آ گئی یا جنت اور جہنم کیسے آ گئی اب ہمارے دور میں اس کو کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو بھی ٹی وی دیکھتے ہیں اور جو بھی کیمرہ وغیرہ ان چیزوں کے کو جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح وہ چیزیں ساری کے آ جاتی متضلا انہوں نے گمراہی کے جتنے بھی افواف کھولے اس کی بات گشت اب تک سنائی دیتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب ہم موتضلا کی بات نہیں کرتے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آخری متضلی ہے مگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی مثال دیکھیے کہ جیسے انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایمان سے نکلے اور کفر میں نہ پہنچے اور کفر سے نکلے تو ایمان تک نہ پہنچے وہ درمیان کے درجے میں ہے آپ اس زمانے میں دیکھنا چاہیں تو پھر وہاں مودودی صاحب کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے مودودی صاحب سے جب لاہوری مرزائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک کے ایمان اور کفر کے درمیان درمیان ان کا یہ جو بھی مسئلہ انہوں نے بتایا ان کے جو فیکٹری تھے لکھا اور مولانا نے دستخط بھی فرمایا صاحب یہ بھی تحریر فرمایا کہ یہ جواب میری ہدایت کے مطابق یہ تھی کوئی چیز ہے جو پہلے موتزلہ نے کہی تھی کوئی نئی چیز دنیا میں نہیں آئی کہ ہم یہ کہیں کہ اب یہ گمراہی شروع کیا پہلے نہیں تھی یہ متضلا سارے ان کرتوتوں کو کر چکے اس لیے یہاں پر جو بحث ہے عالم مثال کی اب متضلہ اس چیز کے بارے سے افسوس یہ ہے کہ متضلہ کی کتابیں ضائع ایک تو متضلہ کی کتابیں اس لیے ضائع ہو گئی کہ اہل سنت جماعت کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے کہا ختم کرو اس گمراہی کو سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ آدمی وہ ان لوگوں کا شدید دشمن تھا اس نے ان کی کتابوں کو جلواز کیا بہت سی چیزیں افسوس کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ کتابیں ہوتی اور اب بھی جو دو چار مل جاتی ہیں تو انہیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ جس گمراہی کی دعوت اب دنیا میں لوگ دیتے ہیں اور مستشرقین جو کچھ لکھتے ہیں اور امریکہ اور یورپ سے جو کچھ اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے یہ چیزیں لکھنے والے لکھ گئے اس کے جوابات بھی ہو گئے فقط بات یہ تھی کہ لوگ پڑھتے تو انہوں نے اس دنیا کا اسباب کیا اور انہوں نے کہا ایک ایسی دنیا ہے جو ہمارے اس گرفت میں نہیں آتی اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے متقی وہ ہیں جو غیر پر ایمان رکھتے ہیں غیر میں کیا چیز ہے بہت تفصیل ہے اس میں سے ایک تفصیل یہ کی گئی کہ متقی آدمی وہ ہے جو عالم غیر پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہے جیسے عالم مشاہدہ پر ایمان رکھتا مطلب عالم مشاہدہ میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر بچے کی ایک ماں ہوتی ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اس نظام کو جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے متقی آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے پیٹ سے بھی ہمیں قیامت میں ایسے ہی پیدا کر لے گا جیسے ماں سے پیدا کرتا ہے جب کسی آدمی کا ایمان اس درجے کا ہو آ کر دے تو وہ آدمی کرپشن پہ باز رہتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جس طرح میں اپنے وجود کو اور اپنی والدہ کو نفی نہیں کر سکتا نہیں رکھتا بالکل اسی طرح میں اس زمین سے دوبارہ پیدا ہونے کی نفی نہیں کر سکتا یقیناً ہاں پیش ہونا ہے تو یہ جو آخرت پر اس کا ایمان ہے نا یہ ایمان بالغیر اسے بچائے گا گنا فاسق آدمی ہے ہے یہ مومن لیکن متقی آدمی نہیں نا متقی آدمی کو تجربہ ہو جائے کہ مثلا وہ یہاں پر بجلی پہ ہاتھ رکھتے اور جو جھٹکا لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے تو متقی آدمی جس طرح اس کرنٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پانسی کو پانی بھی بچاتا ہے دونوں میں فرق یہ آتا ہے کہ متقی آدمی کسی بھی حرام چیز پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایسے ہی رکھتا ہے جیسے بجلی سے ڈرتا ہے اور فی کا آدمی وہاں ہاتھ رکھ لیتا ہے یہاں رکھتا اس لیے رکھتا ہے جیسے پتا ہے کرنٹ لگے گی اور وہاں اس لیے رکھ لیتا ہے کہ اسے حقیقی طور پر یہ شعور حاصل نہیں ہے کہ جس طرح کتنی جھٹکا لگا دیتی ہے اسی طرح اگر شراب کی بوتل پہ آ سکتا تو اللہ کیا میں پکڑا جاؤں گا اور خدا کیا مار پڑے گی پٹائی ہو جائے گی تو متقی آدمی جو ہوتا ہے وہ ان شواہد پر اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح عالم عالم مشاہدہ پر ایمان لاتا ہے اسی طرح عالم غیر پر ایمان لاتا ہے جیسے کوئی انسان متقی ہے پرہیزگار ہے وہ کہتا ہے زہر نہیں کھانا پاسک بھی کہتا ہے زہر نہیں کھانا دونوں سے پوچھو ممکن ہے دونوں یہ کہیں کہ مر جائیں گے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا بالکل ٹھیک ہے اسی طرح متقی آدمی توہمت لگانے سے بچتا ہے کہتا ہے بالکل زبان کو استعمال نہیں کرنا اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ روک لیے جائیں گے اس پل پہ جس سے اس کو عبور کر کے جنت میں جائیں گے کیا نام کل اس پہ روک لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں یہ یہ یہ یہ الزامات تم تم لگاتے رہے انہیں آج سچا ثابت کرو پھر چلے جاؤ اور جو نہیں الزامات کو سچا ثابت کرے گا جہنم میں چلا جائے گا تو مستقی آدمی جو گرنا ہے جہنم کا اسے اسی طرح سمجھتا ہے اس طرح زہر کھانے کو پاسک آدمی کہتا ہے زہر نہیں کھانا مر جاؤں گا اللہ نافرمانی خوشی ہو جائے گی جنازہ نہیں ہوگا جو بھی ہو گئے لیکن وہ تہمت لگانے کو برا نہیں سمجھتا اس لیے کہ اس کا ایمان بالغیر اتنا پختہ نہیں ہے جتنا ایمان بالمشاہدہ ہے متقی آدمی کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشاہدہ اور غیر دونوں کو یکساں طور پر سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ چیز ہلاک کرتی ہے تو وہ بھی ہلاک کرتی ہے یہاں مارا جاؤں گا تو وہاں بھی مارا جاؤں گا آپ اندازہ کیجئے کہ جس پرور نے جبریل امین کے ذریعے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن بھیجا ہے اسی نے شراب کو حرام کرا دیا اور لوگ بہت سے نہیں پیتے اسی نے اسی اسی نبی فرشتے علیہ السلام اور اسی قرآن میں یہ کہا ہے کہ غیبت نہ کرو وہ کر جاتے ہیں اس لیے کہ آدمی غیر پر ایمان پکا نہیں ہے اگر آدمی غیر پر ایمان پکا ہو اور پتا ہو کہ اللہ کے یہاں جا کر ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا تو آدمی ہر لمحہ اپنی زندگی کو امتحان سمجھتا ہے صبح گھر سے نکلتا ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ زندگی امتحان ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے تو سمجھتا ہے زندگی امتحان ہے موت تک زندگی امتحان ہی سمجھتا ہے اور نتیجہ یہ کہ پھر وہ اس سے بھی ڈرتا ہے اللہ نے فرمایا نا زندگی نہ جو تم اور وہ لوگ جو راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اس کے انہیں خرچ کرنا ہے اور ان وزیر دل اندر سے کانپتے ہیں کہ اللہ اللہ یہاں جانا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں اس عالم میں کیا بنے گا تو یہ جو ایمان کی کیفیت ہے یہ اللہ نے کہا متقی لوگوں کی ہوتی اب جب متقی آدمی ایسے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس عالمی مثال کو سمجھتے ہیں حضرت نے اس کی پہلی مثال دی اور حضرت فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ دیکھو وہ اسی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دریا دیکھے اور چار دریا جو تھے ان میں سے دو ظاہر میں تھے دو باطن میں تھے ظاہر اور باطن کی تفسیر کی ہے مختلف نے اس کا خیال یہ ہے کہ دو دریا جو جنت کے اندر کی طرف جا رہے تھے آپ نے دیکھا اور دو جو جنت سے نکل رہے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ چار دریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چاروں اللہ کے عرش کے نیچے سے رہے تھے اب وہ چاروں اللہ کے عرش کے نیچے سے رہے تھے اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ان چاروں دریاؤں میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی پانی ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں مقدس رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پاکیزہ رہا ہے ہر مذہب اور مسلک میں کہیں نہ کہیں کا پانی اسے بہت معتبر مانتے ہیں ہندوؤں کو دیکھ لیں ہندو پانیوں کو معتبر مانتے ہیں گنگا کے پانی کو معتبر مانتے ہیں یہاں چکوال میں جو کنویں ہیں ان کے پانی کو بہت معتبر مانتے تھے ایسے ہی جیسے ہم زمزم پیتے ہیں ہندو یہاں سے پانی جایا کرتے تھے چکوال سے اور متحدہ ہندوستان میں سب سے زیادہ قدیم اور متبدل جن چیزوں کا سمجھا جاتا تھا اس لیے یہ چکوال کا حصہ تھا یہاں کی عبادت مسلمانوں کو دیکھ لیں ان کے یہاں زم ہے عیسائیوں کو دیکھ لیں ان کے یہاں بھی ایک پاکیزہ پانی ہے اور ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ یروشلم میں بیت المقدس کے قریب یہاں پر جو پانی ہے یہ بڑا مقدس ہے یہ بھی یہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ یروشلم کی بہت تعریف آئی ہے ہماری کتابوں میں بھی مسجد اقسا جہاں پر واقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مقدس پاک قرار دیا عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ مسجد اقسا تو بعد میں بنی ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر جو عبادت گاہ تھی اس کے تقدس کا اسلام نے بھی حکم دیا اور اسلام نے بھی اسے قائم رکھا اور یہ بتایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کہ جب سلیمان علیہ السلام وہاں پر وہاں پر اس کو تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ جو شخص بھی بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اللہ اسے ایسے پاک کرتے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نام دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ مسجد اقسا میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے وہ میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے مسجد نقوی میں البتہ بیت اللہ آپ نے فرمایا اس سے دگنا ہے یعنی ایک لاکھ ایک لاکھ کو اگر آپ کم کر لیں گے تو پچاس ہزار ہو جائے گا تو مسجد اقسا کی متعلق بھی فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنے پر پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں معراج میں تو نو مقامات پر کیا بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ مقامات پر اترے اور وہاں نفل پڑے ہیں تو جو کچھ کہتے ہیں بس کرتے ہیں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزیر جبیل آپ سے بھی چیزیں دکھاتے گئے بہت عجیب و غریب اور بہت ہی معلومات سے وہ سفر تھا آپ کا جب نے کا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی جرت گے آپ نے غور سے دیکھا تو کھجورے بہت زیادہ تین رکھتے میں سمجھا کہ یہ شام ہے لیکن مجھے اب چلا کہ تو مدینہ منورہ ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ جہاں علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آپ نے میں اترا اور میں نے کہا اچھا رکو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکتیں وہاں پڑھی یہ وہ چیز ہے شاہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ جو لکھتے ہیں نا اب تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں کون پڑھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے خاص انوار اور برکات دے کے اس جگہ پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے مکم میں اس جگہ پہ میرے خاص برکتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پہ اب تک یہ انوار اور نور اور برکتیں برس رہی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے وہاں نقل پر آج سے کوئی تیس سال پہلے سن اسی میں بھی وہ جگہ موجود تھی اور وہاں پر لوگ کبھی کبھی چھپ چھپا کے فوجیوں سے اور وہابیوں پہ جب اثر نہ ہو وہابیت کا تو ڈر سے نہیں پڑتے تھے لیکن جب موقع ملتا تھا تو لوگ پڑھ لیتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں پر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پھر آپ کو بتایا گیا یہ دیکھ لیجیے علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ اترے پھر ایک اور جگہ اترے پھر ایک اور جگہ اترے پھر میں تشریف لائے یہاں پر نماز پڑھی تو یہ ساری چیزیں اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ممتا علیہ السلام سے یہ جوتے اتار دیجیے کہ انا کا بلواد المقدس دعا کہ آپ ایک مقدس مقام پر آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ممتا علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے تو اس لیے اتروا دیے گئے یہ مفترین میں بہت سے اگرچہ لوگوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ اتنی مبارک اتنی متبرک تھی وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ایسی پڑی کہ اللہ نے کہا جوتے اتار دیجیے تاکہ آپ کے پاؤں اس پاک زمین کے ساتھ اسے چھولے اور برکتیں آپ کے جسم میں منتقل وہ اس کی تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں یہ بالکل مفسرین کے برعکس بات جاتی ہے لیکن اہل اہل علم نے اس کی یہ تعبیر بھی کی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پورا ایک نظام ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دیکھی چار دریا بہ رہے تھے ان چاروں جگہوں پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ چار کون سے ہیں نیل فراز جیہون اور تین جہون اور سہون میں تین آپ سیل کر دیتے ہیں چوتھا آپ خود تلاش کریں یہ کہاں پہ ہے یہ جو دریائے جہون ہے یہ وہ ہے جو پرانا آکسس کہلاتا اور اب بھی آکسس کے نام سے اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی اور اس میں دریائے آمو میں اگر آپ دیکھیں اے ایم یو اس پٹی کو اگر آپ دیکھیں گے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں تو اس نے اس بات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے یہ دریا تھا تاجکستان کی اور افغانستان کی جو حد ملتی ہے وہاں پر یہ دریا واقع ہے اور ہزار کلومیٹر کے قریب یہ لمبا ہے جو بھی ہے وہ تاجر دلاتی ہیں کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے اور وہاں پر بہت کچھ ان دو دریاؤں کے پاس جب عرب نکلتے تھے تو وہ سفر کرتے تھے پہاڑوں میں اس اتنے نانی علاقے کو چھوڑ کر جس میں اور خوراک واقع ہیں وہ اندر ہی اندر وہاں سے پہنچتے تھے یہاں تک دریائے جہنون تک ان پہاڑوں کو کراس کر کے ترکی اور اس کا بارڈر اور ادھر افغانستان اور افغانستان سے بھی پیچھے جب چلے جاتے تھے تو پہلا دریا تھا یہ جو جہرون اور دوسرا تھا سیمون کے دو بڑے دریا تھے اس کے عرب جب کہتے تھے نا کوئی کام تو کہتے تھے ماں ماغرہ الناگر جو دریا کے پیچھے کی زمین ہے وہاں یہ ہوتا ہے اب دریا کے پیچھے کی زمین جو تھی وہ یہ ہے سمرکند بخارا یہ شاشی شاش جہاں جہاں جہاں کے کے کے بڑے بڑے کس کس کا نام لیں قیامت تک ان دریاؤں کے پار کے جو علاقے ہیں قیامت تک مسلمان اور خاص طور سے ہنسی جو ہیں ان کے احسان سے عہدہ برانی ان کی چکر کا ایک ہی منطقہ ایسا نکلا جو اگر چلتا رہتا اگر وہ جاری رہتا تو وہ اس کی ٹکر کا تھا اور وہ حیدرآباد دکن والے تھے حیدرآباد میں نظام جیسے بھی تھے اور جو کچھ بھی وہ لوگ چلتے رہے لیکن انہوں نے علم کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی علم کی اور ہنسی فکا کی اور لوگوں کی کہ حیدرآباد دکن میں اگر پولیس ایکشن نہ ہوتا اور یہ چلتے رہتے لوگ اور جامعہ عثمانیہ قائم رہتی تو کسی زمانے میں پہنچ کے نہر کے لوگوں کے برابر ہو جاتے وہ وہ کتابیں انہوں نے شائع کی ان ان کتابوں کے تراجم کروائے ہندوستان میں دیوبند سے لے کے ندوا سے لے کے اور سیاسی امور تک کون آدمی ہے جو حیدرآباد دکن والوں کا احسان سکے اتنے بڑے لوگ تھے اب اندازہ کیجیے رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جب فتح الملہم لکھنا چاہی تو عثمانی حیدرآباد گئے کتابیں نہیں تھی وہاں سے جا کر پیسے لیے اور فتح الملہم لکھی حیدرآباد کے پیسے میں کام کیا محمد نازر گیلانی رحمت اللہ علیہ اتنا کچھ لکھا ہے حیدرآباد والوں نے قدر کی اور حیدرآباد نے پیسہ دیا محمد مسود عالم ندوی حیدرآباد نے پیسہ دیا بند مدرسہ بند ہو جاتا حافظ احمد صاحب رحمت اللہ کو بلایا گیا وہاں پہ اور, حیدرآباد دفتر والوں نے پیسہ دیا کہ حضرت ہندوستان میں دیوبند کا مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے لے جائیے پیسے اسے جگہے اور سیاسی امور میں یہاں تک آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ پاکستان جب بنا ہے تو تنخواہیں نہیں رہی تنخواہوں کے لیے خزانے میں پیسے نہیں تھے تو حیدرآباد سے نظام نے جہاز بھر سے پیسوں کا بھجوایا اس زمانے میں بینکنگ اور یہ چیزیں تھیں لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا میں ٹرانسفر کون سی آسان تھی تو یہ جب کراچی پہنچا ہے پھر جا کر سیاسی طور پر تنخواہیں ادا کی گئیں اور اس کی محنت جب ہندوؤں کو پڑی تو انہوں نے کہا حیدرآباد کو تو سنبھالو نا انہوں نے پولیس ایکشن کیا اور جو کچھ بھی ہوا لیکن حیدرآباد دکن یہ اس کی ٹکر کو پہنچ جاتا ماورا النار کی دو دریا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جو روس میں ہیں یا اب سرحدیں اب تو تبدیل ہو گئیں تاجکستان وغیرہ میں اس کا مطلب یہ ہے رضاک اللہ عالم اگر یہ مطلب نہ بھی لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ دکھایا اصل میں یہ گیا کہ علم آپ کی امت میں وہاں سے آئے اور وہاں کوئی آدمی بھی پیدا نہ ہوتا تو امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کافی تھے علم کلام کے مشتحد اور علم کلام کو استوار کرنے والے اور جتنے محنتی ہیں یہ بنیادی طور پہ ماتریدی ہیں اور ماتریدیوں کا علم کلام کے وقت سے آیا ہے سمرکند سے آیا ہے بخارا سے آیا ہے وہاں لوگوں نے محنتیں کی ہیں کہ جتنی فکا پڑھائی جاتی ہے یہ ساری ادھر سے آئی ہے منطق ادھر سے آئی فلسفہ ادھر سے آیا اور پٹھان سے انہوں نے محنت کی اور ان پٹھانوں ہی کا مرہون منت ہے کہ چار سو سال تک ان پٹھانوں نے سلطنت عثمانیہ قائم رکھی ورنہ خلافت عثمانیہ نہ ہوتی تو پھر مسلمانوں کا جو جو زوال صدیوں بعد آیا یہ پہلے آ جاتا یہ دو دریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھے اور نیل اور خوراک کو دیکھا آپ نے تو نیل اور خوراک جنت میں جا رہے تھے یا باہر آ رہے تھے مختلف حادثیت میں مختلف روایات ہیں اب ہمیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم جن چار دریاؤں کو یہاں پر دیکھ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے نیچے سے اترتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور بھی ہے جس دنیا میں یہ حقائق ہیں نبوت کی نگاہ میں دیکھتی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے آگے دیکھتے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سورج گہن کی حدیث ہے اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مجھے دکھائی گئی اور میرے لیے ان کی گویا کی تصویر بنا دی گئی اور آپ نے فرمایا کہ جو سامنے والی دیوار ہے قبلہ کی میں نے دیکھا اس کے اور اپنے درمیان جنت اور جہنم کو اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ انگوروں کا کوشا لے لوں تو مجھے جنت ہٹا دی گئی پھر جہنم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پیچھے ہٹ گیا ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا رائے تو ذلی و ذلہ کو میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا اس جہنم کی روشنی کیونکہ سایہ بنتا اس وقت ہے جب روشنی رک جاتی ہے روشنی کی رکاوٹ کا سایہ بنا تو اس لیے جتنے کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کھایا نہیں تھا انہیں اس روایت پر بھی غور کر لینا چاہیے یہ صحیح حدیث میں روایت آئی ہے اور پھر بتایا کہ میں نے جہنم کی آگ کی روشنی میں تمہارا اپنا کھایا دیکھا اور پھر اس کے بعد جہنم میں مجھ سے ہٹا دی گئی شاہ صاحب رحمت اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ من اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار دی اس کی تپش کی وجہ سے جو پیچھے ہٹنا تھا وہ جہنم کی تپش کہ پہنچ رہی تھی اور اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس سے دور فرما لیا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جنت اور جہنم جو کچلے کے اور آپ کے چار پانچ فٹ کا پاس ہے نا اس میں جو دکھائی گئی اس جگہ میں اتنی اتنی گنجائش تھی کہاں اب یہ حضرت کو ثابت کر رہے ہیں ان سے سارا عالم مثال سے کہ حضرت کے زمانے میں ٹی وی نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا اب اس کو ثابت کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ پانچ فٹ چھ فٹ کا آدمی کس طرح اسکرین پہ آ جاتا ہے تو اس لیے جتنی سائنس کی ترقیات ہو رہی ہیں الحمد للہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہیں اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے اسلام اس وقت کہنے میں مذائقہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس وقت صرف اسلام ایسا ایک مذہب رہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ آ کر سائنس کے حقائق جب ٹکراتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل تصدیق کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں یہ چیزیں سچی ہیں اور یہی حقائق جب ٹکرائے جا کر عیسائیت سے تو عیسائیت پاش پاش ہو مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نصب بیان کیا اب میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں فلاں فلاں چلتے چلتے جب آپ عدنان پہ پہنچے نا اسماعیل علیہ کے کے دور آگے تو آپ نے فرمایا بس تعبون اس کے بعد آدم علیہ السلام سب جو نسل بیان کرتے ہیں یہ سب جھوٹے سب جھوٹ بولتے ہیں اسی لیے عبداللہ مسود رضی اللہ سورہ ابراہیم کی جو تفصیل ہے نا کہ اللہ کے علاوہ لا الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس نے مخصوص رضی اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو درمیان میں اتنی مدت اس زمین پہ گزری ہے کوئی نہیں جانتا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ کا نصب لے کے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کا بنیادی طور پر وہ جھوٹ بولتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پر قدر وہ جھوٹ بکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نصب آدم علیہ السلام کا وجہ اس کی کیا ہے اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو پھر مشکل پیش آتی فرما دیا صحیح روایات آ گئی اب جب سائنس اب دو چیزیں ایک تو آپ نے دعویٰ کیا عیسائیت سے ایک اسلام نے کہا اسلام نے تو صاف کہہ دیا جی ادنان کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں آگے دنیا کب سے بنی ہے کتنی نسلیں درمیان میں آئی ہیں ختم ہو گئی بات عیسائیت نے کہا نہیں علیہ السلام کی کتنی عمر تھی ان کا نور علیہ السلام کی اتنی عمر تھی پلاک اتنی عمر تھی پلاک اتنی عمر تھی وہ جب سارا ٹوٹل لگایا تو وہ ٹوٹل ہزار دو چار ہزار پتہ نہیں سات ہزار برس بنتے تھے سات ہزار یا چھ ہزار کی روایت ہے بائبل کو آپ جہاں سے شروع کریں گے دیکھیں گے اس میں چند سفات کے بعد آتا ہے اب جب چھ سات ہزار سال کو لوگوں نے گنا عیسائیوں نے انہوں نے کہا سائنس نے ترقی کی ہے سائنس ہے کہ قدیمہ تو لاکھوں سال پرانے ہیں دنیا بھی چھ سات ہزار سال سے تو نہیں اس نے لوگوں کے دل میں شک اور کانٹا بول دیا تو ڈاکٹر وکائی جو تھے اس نے کہا جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اپنے زمانے کے پادریوں سے پوچھا the Quran the Bible and the science جنہوں نے لکھی ان کے اگر سوانے پڑھیں گے تو وہاں یہ میں نے پادریوں سے پوچھا کہ بائبل کچھ کہتی ہے سائنس کچھ کہتی ہے یہ کیا ہے تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ او بائبل جو ہے یہ ٹکراتی ہے ان سائنس کے حقائق سے جو دنیا میں اب ثابت ہو رہے ہیں مذہب قابل اعتبار نہیں پھر میں نے سوچا اسلام کو پڑھوں گا یہ ایسی چیزیں ہوں گی اور جب میں نے اسلام کو پڑھا تو کہتا ہے میں پھر ان ان چیزوں پر پہنچا جن کو میں نے پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے پھر اس نے حوالہ دیا اس نے کہا اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ ہم نے بچے کو پیدا کیا تھی ان تلاش تین اندھیروں میں ہوتا تو کہتے ہیں میں یہاں پہنچ کے رک کیا اور میں نے سوچا اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جاہلیت کے ماحول میں کس نے بتا دیا تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اصل وہ تین جگہ لکھتا ہوا ہوتا ہے تین اندھیرے اس پہ ہوتے ہیں تو پھر میرا اعتقاد اور بڑا اور میں نے کہا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے کوئی شخص اس کو ثابت اس وقت نہیں کر سکتا تھا یہ اللہ ہی نے رہی کی تھی جو انہیں پتا چلا تھا اس طرح کی مثالیں ہیں بہت سی تو اسلام واحد اب دین ہے کہ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اگر فی الحال لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ثابت کچھ عرصے کے بعد ثابت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو چیز کہی تھی وہ درستی اور باطل مذاہب جب ٹکراتے ہیں اس کے ساتھ تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط اسی طرح مسلمانوں میں جو گمراہ پھرتے ہیں یہ جو نظریات دیتے ہیں جب وہی سے ٹکراتے ہیں نا اور جب سائنس کے حقائق سے تو دونوں جگہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس لیے اس لیے دینیا رحمت اللہ نے کمال کی کتاب لکھی انہوں نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا چار جلدوں میں وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو عقل سلیم سے ثابت ہوتی ہے اگر نقل صحیح اس کے مقابلے میں آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں عقل سلیم نقل صحیح کو رد نہیں کرتی اور نقل صحیح عقل سلیم کو رد نہیں کرتی حضرت نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے تو اب یہ سائنس کی ترقی ہو گئی اب یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چار فٹ میں کیسے یہ چیز آ گئی تھی اور پانچ فٹ میں کیسے آ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اتنا ہاتھ بڑھایا تھا کہ جنت سے ایک چیز لے لوں انگوروں کا خوشہ اور وہ مجھ سے ہٹا کیا گیا اور جہنم پھر اسے بھی میں اس سے ہٹا دیا گیا پھر میں نے دیکھا ایک چور کو اور وہ چور کون تھا وہ ہاتھیوں کی چیزیں چراتا تھا متزلہ حج کے متعلق بہت سی چیزیں اس پر اکلن اعتراض کرتے تھے پھر ان کے بعد اعتراض کرتے ان حدیث کو ماننے سے وہ گریزاں اسی لیے موتضلا وہاں کر سکتے ہیں جہاں پر متوادہ روایت آئے کہ کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں مثلا ایک صحابی مصر میں ہے دوسرا اردن میں ہے تیسرا شام میں ہے چوتھا مکہ مقدمہ میں پانچویں مدینہ منورہ میں اور کمیونیکیشن کہ کچھ نہیں تھی اس کے باوجود وہ پانچوں ایک ہی بات پانچوں آدمی کہہ رہے ہیں تو کوئی انہوں نے آپس میں تو نہیں بنا لی اتنے جھوٹ کی جب اتنے راوی بڑھ جائیں اس کے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے یعنی اس اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا ممکن ہے متضلا یہاں سے بند کرتے اور ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اکیلے انسانی رد کرے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور موتزلہ کی کتابیں رکھائی نہ ہوتی ساری تو بہت کچھ حقائق سامنے آتے اب بھی موتلا کی بعض بہت کتابیں ملتی ہیں یہ رابندی میں کتاب لکھی تھی کتاب الانتصار اور کتاب الانتصار جو اس نے لکھی تھی اصل میں موتضلا نے شیعہ بخوب رکھ کی پہلی صدیوں میں شیعہ میں علم کلام نہیں تھا اور پھر دوسری صدی تیسری صدی میں جب شیعہ کا علم کلام آیا ہے تو اس زندہ تھے موتظریوں نے اہل سنت کے ساتھ جتنے مناظر اور بحث روایت کیے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے شیعہ سے کیے اور اور پھر ہوتا یہ عام طور پہ کہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں ایک نوسط یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی ہار جاتا ہے اور جو طریقے مخالف کے دلائل ہیں نا اس کے دل میں بیٹھ جاتا اظہار نہیں کرتا لیکن اندر دل میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو اس نے دلیل دی ہے نا دلیل تو اس کی بڑی وزنی ہے اب مانتا اس لیے نہیں کہ بیٹی ہوتی ہے بے عزتی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے لوگوں کے ساتھ یہی اہل دشیل کے ساتھ ہوا اور موتزلہ نے جب دلائل دینے شروع کیے ان کے رد میں وغیرہ موت ضلع کا اصل میدان جو تھا وہ عیسائیت جو رد کا تھا اسلام کے خلاف جتنے مذاہب تھے موت ضلع اس سے دفاع کرتے تھے اسلام کا اور اس دفاع میں وہ حد سے بڑھ گئے یہاں تک کر سے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے گھر کی چیزوں کا انتظار کرنا شروع کر دیا انہوں نے اعتراض کیا جنت اور جہنم پہ اس چیز پہ اس چیز پہ موجود پہ فلاں پہ فلاں پہ بہت ضلع کام ان چیزوں کو مانتے ہی ارے رہی یہ تو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں ان کو مانو پھر اپنی کو استعمال کر کے جواب دو انہوں نے یہ نہیں کیا جان سے غلطی ہوئی اور موت نے جب اپنا رخ پلٹا کہ اسلام کے اندر کون سے پھرتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی راستیوں سے بحث رہی راستیوں کے مقابلے میں حاصل رہے لیکن اندر ہی اندر راستے جو تھے ان کے عقیدے کو قبول کرتے تھے اس لیے بہت سی چیزوں میں جب متضلہ کے بعد پہلی نقل کے بعد دوسری نقل آئی نا کے وہی عقیدے ہو گئے جو متضلیوں کے مطلب متضلہ نے شد وقت اس کا انکار کیا کہ جادو کوئی چیز نہیں انہوں نے کہا تو رہ میں آیا ہے اللہ نے کہا یوخیل کا لفظ آیا نا کہ ان کے خیالات میں تصرف کیا گیا انہیں ایک چیز نظر آنے لگی جو حقیقت میں نہیں تھی سانپ جو نظر آنے لگے تو ان کے خیال میں شیعہ نے یہ یہ تو صرف ایسی چیز ہے کہ لوگوں کی نظر بندی کر دی جاتی ہے شیعہ نے جو اگلی نسل چلائی انہوں نے صاف کہا کہ جادو نہیں ہے اب بھی شیعہ حضرات جن کے ہاں، جن کو جن کو علم ہے جو اپنی کتابیں چیزیں کی پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے یہاں چلے جائیے پوچھیے وہ کہتے ہیں جادو کوئی اور عجیب بات ہے جس شہر میں چلے جاؤ سب سے زیادہ جادو کرنے والے حضرت شاہ صاحب ہیں یعنی عمل عملی طور پر یہ حال ہے اور عقیدے کی کتاب میں اب تک وہ کہتے ہیں جادو میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ آیا اللہ کو دیکھنا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی موتلا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے انکار کر دیا اتنا شدت سے انکار کیا کہ یہ زمخشری جیسا آدمی پیشاب میں اہل سنت وال جماعت کو کبھی گدا کہتا ہے کبھی پاگل کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ ان کی تو بس ان کا عروج مٹ جائے گا اور یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں سب کچھ لکھنے کے بعد بھی اللہ کی رویت کا انکار کرتا ہے یہی مطلب شیعہ کا بھی ہو گیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رویت قیامت میں سے نہیں ہوگی اب بھی وہ یہ کہتے ہیں یہ سب بھی کہتے ہیں یہ کتنا کا پختہ عقیدہ تھا کہ اور اور ہنفیوں میں راضی رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہوئے اور جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے جن نو دس مسلوں میں اہل سنت کے علم کلام سے ہٹ کر رائے اختیار کی ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ جساس سے اس کے ممکن ہے حالانکہ جساس رحمت اللہ علیہ حنفیوں کے بنیادی فقہا میں سے ہیں اور ایک بات اور بھی سوچ دینی چاہیے اہل علم آج تو ذرا بات ہو کہتے ہیں یہ اہل سنت میں سے نہیں رہا اس کا ایک عقیدہ اس طرح ہو گیا یا اہل سنت سے نکل گیا اس کا عقیدہ ایسا ہو گیا ایک بزر کا عقیدہ ہو گیا لہٰذا خارج ہو گیا یہ جستاز کو کیوں نہیں خارج کرتے جستاد کے نو سے زیادہ عقیدے ہیں غازی رحمت اللہ علیہ کے جو اہل سنت الجماعت کے مطابق نہیں ہیں ان میں یہ روز بارہ کا مسئلہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دیدار ہوگا قیامت میں ہم جادو کے قائل ہیں اور بہت چیزوں کے اللہ نہیں قرآن میں صاف اس کا انکار کرتے چلے گئے لیکن انہیں کوئی عالمی والی جماعت کا تاریخ قرار نہیں دیتا حالانکہ بنیادی مسئلہ عقیدے کا تو اس لیے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا نا کہ میں نے اس کو دیکھا یہ روایت متواتر نہیں ہے لیکن ہم اسے مانتے ہیں ہم کہتے ہیں بالکل ایسی چیز ہوئی ہوگی چور ہے چوری اس کی ہے اور وہ کرتا تھا امر جیسا تھا یہ حج کے دنوں میں لاٹھی تیز سے چلتا رہتا تھا مینا کے بازاروں میں مختلف جگہوں پہ اور ظالم نے کیا یہ کہ لاٹھی کے نچلے سرے میں ایک لگوا لی اور جہاں دیکھتا تھا کوئی حاضری غافل ہے ہک کے ذریعے اس کا سامان اٹھاتا تھا اپنے پھیلے میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار بات کی لوگ اللہ کے مہمان تھے تو کسی بھی شخص کے کسی بھی آدمی کے مہمان بھی گھر میں آئے تو اس کی چوری کر دے اس آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے اور کالا شاہ نے شدید نفرت کا اظہار فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں کو دیکھا ایک جس نے اربوں میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا اور ایک یہ جو حاجیوں کی چیزیں چراتا تھا نا میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ کا اس پہ تھا یہ جہنم میں جب رہا تھا اس حدیث سے سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو جو ہاتھیوں سے پیسے لیتے ہیں ٹریول ایجنٹ اور کیا اور کیا اور جن ہاتھیوں کے پیسوں میں گڑبڑ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی یہی کرتا تھا پر کتنا سا ہے کہ یہ ذرا ہیر پھیر پہ ماڈرن طریقے پہ ذرا صاف کارنر رکھ کے کر لیتے ہیں وہ بےچارا سیدھا سادہ اٹھا کے چیزیں لے لیا کرتا تھا ورنہ چور یہ بھی اور چور وہ بھی اس کا تو یہی قصور تھا نا کہ سادہ آدمی کا بھوک لگائی ہوئی تھی چلو تھوڑی بہت تیاری کرتا تھا اب یہ جو اجارے رہے ہیں ہر سال مسلسل اس کے قصے سننے میں آتے ہیں ہر سال حج کے بعد آتی ہے رپورٹ یہ ٹریول ایجنٹ اتنے لے کے بھاگ گیا آدمی اتنے لے کے بھاگ گیا یہ سوچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس نے بلی کو باندھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر عائشہ رضی اللہ اس روایت سے اختلاف فرماتی تھی عائشہ رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ کہتی تھی کہ اللہ نے عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور اللہ کے نزدیک بلی کی قدر و قیمت زیادہ تھی اور ایک عورت کی قدر و قیمت کم تھی یہ کیسی روایتیں بیان کرتے ام المومنین رضی اللہ عنہ اس روایت سے جرا کرتے محدثین نے اس کی تصدیق کی ہے اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جس عورت کو دیکھا تھا اس گناہ میں جلتے ہوئے جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں دیکھا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ یہ سمجھی ہیں کہ جو بھی یہ روایت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیا نا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم تو کافی ہے بلی بھوک سے مر گئی تو یہ کفر تو نہیں تھا نا یہ کبیرہ گناہ تھا آخر ایک دن سے آزادی ملنی تھی تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ خلود بن ناسی کے جہنم میں یہ ہمیشہ نہیں گئی اور جن حضرات نے بیان کیا ہے یہ روایت انہوں نے بھی صحیح کہا ہے اس لیے کہ کسی بھی جانور پر ظلم ہو جائے جانور مر گیا بلی مر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری روایت اس میں آپ نے نہ تو اسے کھلا چھوڑ دیتی تھی نہ خود کھانے کو دیتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑ دیتی تھی کہ کسی اور جانور کسی چیز کو کھا لیتی تو آپ نے فرمایا وہ مر گئی تو اللہ نے جہنم کا عذاب کیا اور اسی طرح فرمایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جو آدھی بدکارہ تھی اور اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا اب اس پہ پھر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کافر نہیں تھی اگر کافر ہوتی تو اس کی یہ نیکی ایمان کا متبادل نہیں بن سکتی تھی دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں ایک ہے نیکی کے اعمال اور ایک ہے عقیدہ کافر کو جو جہنم میں سزا دی جائے گی وہ اس کے ایمان کے نہ ہونے کی دی جائے گی اعمال کی سزا وہ چیز نہیں انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت اس میں فرق کرتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ کافر نے اگر شراب نہیں کی تو اسے کیوں سزا ملے گی کافر نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کا اس کو نہیں دیا جائے گا فرماتے تھے ان کے عذاب میں کمی آ جائے گی لیکن کفر کا عذاب دیا جائے گا اس معاملے میں ابن عربی رحمت اللہ کا بہت آگے نکل گئے دور چلے گئے لیکن یہ جو عورت تھی حدیث میں پوری بات کی آئی ہے کہ وہ جا رہی تھی کہیں اور اس نے دیکھا ہے کتا کیچڑ چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ اسادنی پیاس اسے لگی تھی عورت کو تو اس نے کیا کیا اپنی کے ساتھ اپنا جوتا لٹکایا کنویں میں اور جوتے میں جو پانی آیا اسے پی لیا تو پھر اس نے دیکھا کتے کو کیچڑ چاٹتے ہوئے تو اس نے کہا اسے بھی وہی چیز ہے جو مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی پیاس سے تو اس نے اسی طرح پانی نکال کے کتے کو پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی گناہ معاف کر دیا اللہ نے گناہ معاف کر دیے پھر اس پہ اور بحث آتی ہے کہ یہ حقوق اللہ کے جو معاف ہو گئے حقوق العباد ہوتے تو معاف نہ ہو لیکن صحیح مطلب یہ ہے تو یہ بات کہنے کی سب نہیں لیکن اب کیا کریں کوئی بات ہو تو انٹرنیشنل لیول پہ فوراً چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو قیامت میں حقوق العباد بھی معاف کر دے گا اللہ کو پوری قدرت عام طور پر یہی کہتے ہیں نا کہ حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے لیکن بات اس سے بھی آگے ہے کہ حقوق العباد کوئی آدمی معاف کرے یا نہ کرے اللہ اگر چاہے گا تو اس کی تلافی ہو جائے گی اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس آدمی نے ننانوے قتل کیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کسی کے پاس کیا سو قتل کر دیے کے آخر پہ یہی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا معاف کر دیا تو وہ کہتے ہیں جو سو آدمیوں کے قتل کیے تھے وہ سارے حقوق العباد ہی تھے وہ کہاں گئے پھر محبت کی پہ اور روایت لاتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارا یہ حق فلاں نے مار دیا تھا اور اب ہم تمہیں اتنا ثواب اس کے عوض میں دے دیتے ہیں کہ تم اپنا حق معاف کر دو تو وہ کر دے گا یہ ایک صورت ہے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی کیا کہتے ہیں کورٹ سے باہر جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے نا ایک خاص لفظ سیٹلمنٹ آؤٹ آف کورٹ کچھ ایسے کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو اس لیے وہی نا حدیث کو اس عزیز میں جو آیا نا کہ عورت آدھی ہی آتی تھی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ معاذ اللہ زنا اور بدکاری یہ خالص اللہ کا حق ہے جو ضائع ہوتا ہے کسی انسان کا کوئی حق نہیں بلکہ خالص اللہ کا حق کا جو ضائع کرتا ہے اللہ نے منع کیا اگر اللہ تعالیٰ نے منع نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر یہ بحث چلی جاتی ہے شاعرہ اور کیا سے کہ یہ چیز یہ چیز عقل ممنوع ہے یہ شرن ممنوع ہے لیکن سب اس کو مانتے ہیں یہ صرف اللہ کا حق کو آدمی یا مرد یا عورت ضائع کرتے ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہ معاف کرے اس اعتبار سے آدمی سوچے تو لوگ اس گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور جو ظلم خود کرتے ہیں لوگ اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا کسی کا پیسہ مار لینا کی عزت پہ ہاتھ ڈال دینا اس کو بدنام کر دینا لوگوں کے لیے وہ گناہ تھوڑی چیز ہے اور یہ گناہ زیادہ چیز ہے یعنی کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ گناہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اس سے لیکن یہ ایک عوامی تصور ہے بس تصور چل رہا ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے دیکھا یعنی آپ نے فرمایا کہ جنت جو تھی وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دی مثلاً آپ نے یہ کہا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ وضو کرتے ہیں جب انہیں وضو کرنے میں دقت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سردی کی شدت میں وضو کرنا اور آپ نے مسجدوں میں آتے ہیں جب مسجد میں آنے میں دقت ہوتی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اندھیروں میں مسجدوں میں جو آتے ہیں انہیں بشارت دے کہ پوری جنت پورے پورے نور کی بشارت انہیں دی جائے تو وہ کیا چیز ہے وہ ہے عشاء اور فجر کی نماز سردیوں میں پڑھنا اور اس زمانے میں بجلی لائٹ کا کوئی تصور نہیں تھا تو اس لیے فرمایا کہ جنت ان چیزوں سے ڈھانپ دی گئی جو انسان کو تبن ناگوار گزرتی ہیں کون اس مصیبت مشکل میں پڑے کون اس مصیبت کو برداشت کرے فرمایا جنت ان کے پیچھے اور جہنم جو تھی وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے کہ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کر لیں وہ بڑا اچھا اسے سمجھتے ہیں اور جہنم اس کے پیچھے ہوتی ہے پھر اللہ کا جبریل امین تو ان دونوں کو دیکھو اور جبریل امین ان دونوں کو دیکھا تو ایک روایت میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کا اللہ جنت تو اس قدر مقروحات یعنی جو چیزیں انسان کو سب ناگوار گزرتی ہیں اس سے ڈھانپی گئی ہے کہ اب تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور جب جہنم دے گی تو ان کا اللہ ساری خواہشات انسانوں کی جہنم میں لے جانے والی ہیں اب تو کوئی جنت میں جانے والا نہیں اب تو سب جہنم میں جائیں گے کوئی نہیں بچ سکتا تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو چیز دکھائی جا رہی تھی وہ عالم مثال تھی تم لوگ اگر کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے تو اس کی نفی نہ کرو اس کی ایک اور بہت اچھی مثال اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں زندگی کہاں ہے روح کہاں ہے انگریزوں میں برونو اور نے اس پہ بحث کی اور بہت اچھی بحث کی فلسفی تھے نا بنیادی طور پہ یورپ کے تھے دو آدمی وہ اور تین آدمی مسلمانوں کے انہوں نے بحث کی ہے اس موضوع پہ اور بہت اچھی بحث کی ہے شاہ رحمت اللہ علیہ فیض الحرمین نے اور ابن عربی رحمت اللہ اپنی کتابوں میں اور حضرت رحمۃ قاسم رحمت اللہ علیہ جو امام تھے علم کلام کے آخری دور میں کمال کی شخصیت اور کمال کا دماغ تھا حضرت قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ نے تقریر دل پذیر میں یہ بحث کی اور وہ زندگی کو پوری کائنات کے لیے مانتے ہیں نوتی اللہ عظیز میں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی لوگوں کے نزدیک تو سانس کی آمد و رفت کا نام ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی اس کا نام نہیں ہے زندگی تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر تک ان چیزوں کا نام پھر اسی چیز کو یہ لوگ اب انگریزوں کو دیکھو انہوں نے کہا نانوی رحمت اللہ کو پڑھا اور حضرت نے کہا انگریزوں کو پڑھا تھا لیکن اتنا اتنا ان دونوں کا آپس میں توافق ہے کہ جو کچھ برٹشر کہتے تھے اور امیرکن کہتے تھے اپنے فلسفے میں وہ علم اور حضرت نواب نانوتری رحمت اللہ کا علم یہ چیزیں مل جاتی ہیں ایک جگہ پہ پہنچ کے اور چھٹا آدمی اگر کوئی بیچ میں ڈالنا چاہیں تو جسانی رحمت اللہ رہے ہیں مگر بدقسمتی یہ کہ شاہ ولی اللہ کو حسد مجدد کو حسن مجدد کو تو خیر تھوڑا لیکن شاہ ولی اللہ ان سے بھی بڑھ کے احسانوں رحمۃ اللہ علیہ کو جو آگے قوم ملی وہ ان پڑھتے لوگ پڑھتے ہیں پروفیشنل کو اور برونوں کو جو ملے پڑھنے والے اس فلسفے نے بڑا اثر کیا یورپ پہ اثر کیا فرانس پہ اثر کیا کہ فرانس کا انقلاب جو بنیادی طور پہ آیا ہے ایسی کوئی چھوٹی سیاسی تحریک نہیں تھی اس میں پیچھے پورا فلسفہ ہے جو قوم نے پڑھا لوگوں کا شعور بڑھا اس شعور کے بڑھنے کے بعد جس بات جب کم ہوئے اور شعور کا غلبہ ہوا تب جا کر انقلاب آئے بڑا بنیادی فرق ہے ہم چاہتے ہیں کہ جذبات کو غالب کر کے مسلمان معاشرے میں انقلاب پیدا کرے اور یورپ نے کہا کہ نہیں پہلے شعور کو بیدار کرو شعور کا غلبہ ہو عقل کا غلبہ ہو اس کے بعد انقلاب کو پیدا کرو اس سے پہلے انقلاب کچھ نہیں ہے اب یہ وہ جنگ ہے جو چل رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہ جذبات میں اس کو مارو اس کو قتل کرو اس کو جیل ڈال دو یہ کر دو وہ کر دو اور اب تک جو کہتے ہیں پہلے سمجھداری سے کام لو اصل سے دیکھو کہ دشمن کو کہاں سے قابو میں کرنا ہے اگر گڑ دینے سے مرتا تو گزار دینے کی ضرورت ہی ہے یہ ہے بنیادی فرق اس لیے یہ کشن جو ہے یہ اپنے فلسفے کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ تو اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں زمین میں جتنے انسان زندہ ہیں ان کا تعلق ایک روح سے ہے اور اسی طرح چاند مریخ وغیرہ وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق وہاں اگر کوئی مخلوق پائی جاتی ہے تو اس کا تعلق اس زمین سے ہے ہمارا تعلق اس زمین سے ہے وہاں جا کے نہیں رہ سکتے یہاں آ کے نہیں رہ سکتے کاش کے مسلمان صوفیا کو بڑا ہوتا تو صوفیہ اس کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چاند نے رات میں سے یہ کہا سورج مجھ سے باتیں کرتا ہے مریخ نے مجھ سے یہ کہا بہت بڑے ایک سوکی تھے وہ سورج سے باتیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کدھر جا رہے ہو کدھر ڈوب رہے ہو پھر ان کا کلام اتنا لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو گیا کہ کہاں ہزاروں مرید تھے اور کہاں وفات سے پہلے صرف دس گیارہ آدمی تھے جو بھی بڑے ہی موت کے دونگے چمٹے رہتے تھے مگر نہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہتے سورج سے باتیں کرتا ہے پاگل ہو گیا وہ پاگل نہیں تھا انہیں سورج کی طرف سے کچھ نہ کچھ رسپانس کوئی نہ کوئی چیز آتی تھی اور وہ اس سے بات کرتے تھے کہ یہ کیا ہے چاند سے باتیں کرتے تھے تو یہ جو کشنر ہے اس پہ پہنچا ہے برہنوں پہنچا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی فیوز اللہ رحمین دیکھیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کو دیکھیں وہ بھی ابن عربی نے تو کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے بحث کر کے یہ ثابت کیا کہ زندگی پوری کائنات میں شاہد محدود دیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ جو سورہ بکرا میں آتی ہے نا وہ و پتھر اتنے بھی ہوتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں بھی اسی کو لیا اور وہ کہتے ہیں ہماری نزدیک زندگی ساری کائنات میں ابن عربی رحمت اللہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تصویر دل پذیر میں فرماتے ہیں کہ ہماری جو اندر کی روح ہے اس کا تعلق اللہ سے اسی طرح ہے جس طرح شعا کا تعلق سورج سے ہوتا ہے اور ہمارے جسم کا تعلق ایسے ہی ہے جسے دھوپ سے تعلق ہوتا ہے دھوپ اور شعا میں فرق کرنا یہ خود دقت نظر کی بات ہے وہ کہتے ہیں سایہ پڑتا ہے تو سایہ اس وجہ سے پڑتا ہے نا روشنی رک گئی وہ کہتے ہیں ہمارے جسم ایسے ہیں اصل میں اندر جو روح ہے اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ابن عربی رحمت اللہ تو صاف طور پہ پوری کائنات میں جتنی چیزیں یہ لکڑی ہے پتھر ہے حیوان ہے انسان ہے اس روح کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ابن عربی رحمت اللہ کہتے ہیں روح سب سے زیادہ جامع جہاں پر نمو نہیں ہے آگے نہیں چلتی وہ پتھروں میں پائی جاتی تو کہتے ہیں پتھر کو یہ شعور ہے کہ اللہ کو یاد کرے پتھر خدا کی تعریف کرتے ہیں پہاڑ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں لیکن ان میں نمو کی صلاحیت یعنی مزید آگے بڑھنے پھر وہ کہتے ہیں اس لیے ان کے مقابلے میں دوسری چیز جس میں نمو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے جس سے مزید شاخیں بن سکتی ہیں وہ نباتات ہیں ایگریکلچر چیزیں جو کہ زراعت کی چیزیں وہ کہتے ہیں اس میں معرفت کم ہے پتھروں کی نسبت اللہ کی معرفت جتنی پہاڑوں کو حاصل ہے اتنی نباتات کو سبزیوں کو پھلوں کو حاصل ہے لیکن وہ کہتے ہیں ان میں زندگی زیادہ ضرور پذیر ہے بنسبت ان پتھروں کے پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ زندگی اگر تم دیکھنا چاہو تو اس روح جمادی اور روح نباتات کے بعد تم حیوانوں کی روح کو دیکھو وہ کہتے ہیں حیوانوں میں جو ہیں انہیں اللہ کی مارفت بھی ہے شعور بھی ہے تصویر بھی کرتے ہیں لیکن ان جانوروں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور صرف اپنی خواہشات پر اور طبعیت اور درندگی میں انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی لیکن روح ہوتی ہے وطن کتا ہے سور ہے اس قسم کی چیزیں یا طبعیت جن میں درندگی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس لیے منع کیا ہے ان کی کھالوں تک کو استعمال کرنے سے کہ معرفت پہ فرق پڑتا ہے اور پھر شاہ عربی رحمۃ اللہ چوتھی تو انسانوں کی گنتی ہیں وہ کہتے ہیں انسانی روح ہے جس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے پھر جتنا کوئی کم کر لے زیادہ کر لے تو اس پوری کائنات میں روح کو مانتے ہیں ان ستاروں میں روح کو مانتے ہیں جنت اور جہنم کی اپنی ایک روح ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ سب حل راز ہم جو بجلی کونتی ہے نا یہ بھی اللہ کی تصدیق وہ کہتے ہیں اس میں بھی ایک روح ہے اللہ علیہ ہر چیز میں روح کو ایک نقطہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نقطہ ہے ایک نور کا جو ہے باقی تو اس میں بھی آگے کیے کیا کریں کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کمال کی چیزیں لکھی ہیں اور اس کائنات میں روح کو مانتے ہیں پھر روح کے تبادلے کو بھی مانتے ہیں کہ روحیں کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ کر کے جاتی ہیں روح کیسے خبر دیتی ہے روح کو کیسے پتا چلتا ہے اگلے جہان کا پھر اگلے جہان سے وہ واپس کیسے پلٹتی ہے لیکن یہ صوفیہ کی بحث ہے تو جو لوگ جو چیز صوفی عالم کشف اور مراقبہ میں دیکھتا ہے کبھی کبھی فلسفی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی تو وہ حقیقت تک پہنچ کے بیان کر دیتا ہے کہ یہ چیز ہے فلسفی کہتا ہے اس کی عبادت لاؤ اس کی دلیل لاؤ یہ کرو یہ کرو فلسفی کہتا ہے کہ رسگلہ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے اس میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے یہ کس کے لیے مفید ہے کس کے لیے نامفید ہے کیا سوفی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا رسب اللہ یہ لے لو کھا لو تمہیں پتا چل جائے تو سوفی جس چیز تک پہنچتا ہے اپنے کش اور وجدان کے ذریعے فلسفی سوال لگا رہے اس نہیں پہنچتا اس لیے کبھی کبھی وہ اس دنیا کی بات کرتے ہیں جس دنیا کو انسان ان عالم اسباب کے ذریعے نہیں جان سکتا پھر اس لیے فلسفی مخالفت کر رہا ہے وہ کہتا ہے ایسی بے دلیل بات کیا ہے وہ کہتے ہیں بے دلیل نہیں ہے تم وہ دیکھو جو ہم دیکھتے ہیں تو تمہیں پتا چلے کہ کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ امین کا ذکر کیا یہ اس سے وہی عالم مثال ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آخری بات یہ لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت بھی نازل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی اب دعا ادھر سے بڑھتی ہے مصیبت ادھر سے نازل ہوتی ہے یہ دونوں آپس میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ دعا اور صدقہ غالب آتا ہے مصیبت کو ٹال دیتا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو یہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے پران چیز کرو یہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے ہم رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کے ان کے ایک مرید تھے اب یہ سوفیوں کی بات ہے لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے اس کے پیچھے پوری کتاب و سنت ہے جہاں سے دلائل ہمیں ملتے ہیں تو ان کے ایک مرید نے کہا حضرت میں نے سفر کرنا ہے تو میں سفر کروں یا نہ کروں اس لیے کہ کروڑوں کا مال ہے میرے پاس تجارت کروں گا تو آپ کچھ روحانی طور پہ جو اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے مجھے بتائیں انہوں نے کہا نہ جانا فلاں جگہ پر ڈاکہ پڑ جائے گا اور تم اس میں مارے جاؤ اور یہ سب کچھ ہو جائے گا اب وہ تجارت بھی بڑی زبردست تھی فائدہ بھی بہت زیادہ تھا کروڑوں کا مال بھی تھا نفحات میں لکھا ہے کہ شیخ جیلانی رحمت اللہ خراب کیا تو شیخ نے کہا کچھ عرصے کے بعد سے بعد جاؤ اور تمہیں جو نفع ملے گا اسے میرا حصہ بھی رکھنا ہے اتنے پیسے ہمارے لیے دینا میں تو سب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن ہم ہم یہ کہتے کہتے ہیں ہیں تو بھی سچ اور ہم بھی سچ کہتے ہیں جب وہ تاجی کہتے ہیں میں چل پڑا تو جب میں واپس آیا تو واقعی مجھے بہت دفعہ ہوا تو میں نے حماد رحمت اللہ سے کہا حضرت آپ میرے شہر ہیں آپ نے کبھی ایسی بات کی نہیں لیکن اس طرح بات کچھ کچی ہو گئی تو انہوں نے کہا بھی جب تم نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ بڑا پھر اچھا بندہ ہے ستائش کا ہوگا کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ماں جگہ پر پہنچ کے اس پہ حملہ ہوگا اور یہ مارا جائے گا اور استعمال لگ جائے گا تو سنتا رہا تھا جی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ شیخ اللہ کی قسم میں اسی جگہ پر پہنچا اور میں جو رات گزاری تو مجھے رات خواب میں یہ دکھائی دیا کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا اور میرے مال کو لوٹ لیا اور میری جب آنکھ کھلی تو بہت دیر تک میں پسینا پسینا تھا چارپائی کو پکڑ کے دیکھتا رہا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مرا ہوا ہوں کہ کیا بات ہے کہنے لگے میں نے یہ دیکھا تو تمہیں بتا دیا وہ چلے گئے شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ کے بعد تو شیخ نے اس سے کہا کہ جو کچھ تم ہمار کو بیان کر کے آئے ہو مجھے وہ بھی بتا اور جو کچھ تم اب مجھ سے کہو گے مجھے وہ بھی بتایا تمہارے شیخ سچ کہتے تھے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے کہا اللہ اس چیز کو اس کے لیے اس کے نصیب سے ہٹا دیں اس کا مقدر تبدیل کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کر دیا تو چیز خواب میں تم پہ گزر گئی تم تمہارے شیخ صحیح کہتے تو تمہارے ساتھ پورنی الدین سروردی رحمت اللہ علیہ خود المعارف جو ان کی کتاب ہے معمولی چیز نہیں ہے المعارف جو تھی یہ اپنے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جب میں گیا ہوں فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ کے پاس وطن تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑا وہ پیر جو تھے نا وہ ایسے ہی نہیں تھے جیسے آج کل پیروں کو یہ عقیدے کا نہیں پتا ہوتا تو مجید کو کیا سکھانا ہے حضرت نے مجھ سے پوچھا عقیدے میں کیا پڑا تو میں نے کہا اپنا کتابیں فرمایا یہ تھوڑی ہیں ابو شکور سالمی کی کتاب و تمجید مجھ سے پڑھو گے تاکہ عقیدہ فکا نے مجھ سے پوچھا میں نے بتایا پھر مجھے پوچھا کہ رات میں کیا پڑھا ہے تو میں نے کیا قرآن پڑھا تو بتایا کہ رات پڑھی میں نے کیا نہیں تو شیخ نے چھ بارے کامل تجویز کے ساتھ مجھے پڑھایا فرمایا قرآن ایسے پڑھتے ہیں یہ پیر تھے فرید الدین مسود علیہ پھر مجھ سے پوچھا کہ سب میں کیا پڑھا تو میں نے کہا کچھ نہیں تو فرمایا نا المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی عوارف المعارف حضرت جیسا آدمی جو اپنی اپنی صدی میں چشتیہ چشتیہ کے مجدد تھے اپنی صدی دو بڑی شاخیں مسلمی نظامی اور صابری یہ دونوں شاخیں حضرت سے ہی چلی ہیں اتنے بڑے آدمی کے عوارف المعارف کو سبکن سبکن پڑھاتے تھے عوارف المعارف میں لکھا ہے شاہب الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں میرے چچا جو تھے والد کے انتقال کے بعد چچا کو میری بڑی تعلیم کی فکر تھی اور مجھے جوانی تھی شوق تھا اٹھارہ انیس سال کی عمر میں فلسفہ پڑھنے تو میں فلسفہ پڑھتا تھا ہمیشہ تو چچا جو تھے وہ جیلانی رحمت اللہ کے خلیفہ تھے یہ نہ پڑھو کوئی کام کی چیز پڑھو تو میں باز نہیں آتا تھا کا مختصر یہ کہ ایک دن اپنے شہر کے پاس لے گئے اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے اس کی تربیت میری ذمہ داری ہے تو آپ اسے سمجھائیں کچھ اور کرے تو شیخ جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا پڑھا ہے تو میں نے فلسفے کی کتابیں جب بتائیں تو حضرت بڑے خوش ہوئے حضرت اچھا فلاں کتاب میں یہ ہے ہے فلاں میں میں یہ بھی بڑا خوش ہوا کہ حضرت نے بھی فلسفہ پڑھ رکھا ہے یہ ساری کتابیں تو اب مجھے حضرت تعریف کریں گے کہ بہت اچھا پڑھا تو پھر مجھے اپنے قریب بلایا اور شاہ سوروردی رحمت اللہ کہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا تھوڑی دیر کے بعد سیکھنے لگا میں نے غور کیا تو میں نے کہا جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس کا ایک حرف میرے دل میں یہ آپ نے کیا کیا میری تو محنت کر باب تو ہنسے اور کہنے لگے بیٹے وہ چیز پڑھتے ہو کہ اللہ کا ایک کامل بندہ اگر چاہے ہاتھ اس سے تو مٹا دے ایسی چیز پڑھو جسے دنیا مٹانا وہ کام کرنے چاہیے فرماتے سے حضرت نے بحث کیا یہ تقدیر کا بدلنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں یہ چھکایا نا کہ یم اللہ ہمایہ اللہ جس چیز کو چاہے محض کر دیتا ہے اور اللہ جس چیز تقدیر کو چاہے ثابت رکھتا ہے خدا کبھی دعا اس طرح قبول کرتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی اب یہ اس مقام پر کون پہنچتا ہے عام طور پہ کتب الخطاب کو یہ درجہ مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے تو تقدیر لوگوں کی بدل جاتی ہے اگر خدا اس کی دعا کو سن لے اسی کود الفطانی رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ مجھے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے کہا آپ نے حضرت شیخ عبد اللہ کو یہ مقام بخشا تھا کہ وہ دعا کروا دیں کہ لوگوں کی تقدیر بدل جائے مجھے بھی یہ مقام عنایت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بھی یہ مقام عنایت کیا کہ جو کہ میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو یہ جو ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے مصیبت نازلی اور دعا کے خلاف لڑنے لگی یہاں تک مصیبت ٹل گئی ہے اگرچہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لیکن عالم اسباب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کو دیکھا سترہ یا انیس آدمیوں کا ذکر ایک حدیث میں آیا آپ نے بتایا میں نے دیکھا ایک لڑکے کی موت آ گئی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا تو میں نے دیکھا ایک چیز آئی اس نے موت کو ہٹا دیا میں نے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں اس کے ماں باپ کی دعا ہوں اللہ نے اس کی زندگی بڑھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کو دیکھا اور اس کو اس کی کوئی چیز ایسی تھی اس کی بھی موت آ گئی تھی میں نے کہا تم کون ہو اس سے کہا میں صدقہ ہوں جو اس نے دیا تھا اور اللہ نے مجھے بھیج دیا تھا کہ موت اس کی زندگی زیادہ کرتی ہے ڈاکٹر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکا تھا اور انبیاء علیہ صلاح کے اپنے اپنے حلقے تھے وہ جہاں جاتا تھا نبی کے پیروپار علیہ صلاح السلام سے اٹھا دیتے تھے کیا تمہارے لیے جگہ نہیں ہے کیا تمہارے لیے جگہ نہیں کیا تمہارے لیے وہ پریشان پھرتا رہا کہ میں گاؤں بیٹھوں اور میں نے دیکھا ایک خوبصورت آدمی آیا اور اس نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے پیدو میں بٹھا دیا تو میرے ساتھ بیٹھ گیا میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے کہا میں اس کی نیکی ہوں اس سے غسل جو واجب ہو جاتا تھا تو یہ بار بار نہاتا تھا اور میں پاک ہونے والی وہ جو نیکی نا میں اس کی پاکیزگی ہوں اور میں کے حکم سے آئی ہوں گا آپ کے ساتھ ملا دوں تو یہ سارے عالم غیر کیا نبوت کی نگاہ میں دیکھتی ہے ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا جس کا مقام کسی انسان کا ہوتا ہے تو جا کے مصیبت سے لڑتی ہے مصیبت چل جاتی ہے اب آدمی کو تو پتا نہیں نا چلتا کہ کیا ہے اسے کیا پتا کس نے دعا کی تھی اندازہ کرو اس عورت کی دعا کا جو اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور پھر جب پیدا ہوا تو اسے بینی وبا تو ہاں تھا اللہ بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی اب وہ کام تو نہیں کر سکتی جو بیٹا کر سکتا تھا مسجد کی خدمت میں تو اللہ نے فرمایا عالم و بیما وضاحت اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غذب کی بیٹی اسے دی ہے کس غذب کا نصیب ہے اس کا تو وہ عورت کیا کہتی ہے انی سرمئی تو ہاں مریم اللہ میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا اللہ نے اپنی بیٹی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں کچھ مارتا ہے اور وہ رو پڑتا ہے اور آپ نے فرمایا اس سے صرف ایک آدمی مستقبل ہوا جو نہیں رویا پیدا اس کے وقت اور پہ اور پھر فرمایا وہ کیوں نہیں رویا اس لیے کہ اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ دے گئی تھی شیطان اس کے قریب اب وہاں عمران ان کی اہلیہ پھر مریم پھر ان کا بیٹا تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نانی کی دعا تھی نوازے کو لگی کتنا کہاں پہنچ کا اثر ہوتا ہے کس نسل میں ہم لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا اس لیے آدمی کو ساری زندگی دو کام کرتے رہنا چاہیے ایک تو یہ طے کر لے کہ میں سوائے خیر کے اور کوئی کام نہیں کروں مجھ سے سوائے شاہی کے اور کچھ نہیں کسی کی غیبت بات نہیں کسی پہ ظلم نہیں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں لڑائی نہیں کچھ نہیں مجھ سے سوائے خیر آپ کو کچھ چیز نہیں ملے گی اتنا لیس ہو جائے نا آدمی پھر جا کر کے کام بنتا ہے کہ مجھ سے کسی کو کچھ دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں کسی کے کسی پر قومت ہو کچھ بھی نہیں اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ قوت خیال کو صاف کرے پھر جا کر یہ چیز حاصل ہوتی قوت خیال جو ہے وہ عمل پر غالب ہوتی ہے قوت ارادی جو ہے نا یہ بنیاد ہے عمل مثلاً ایک آدمی نے گاڑی چلانی ہے دس فٹ کیا چھ فٹ کی جگہ چاہیے نا اسی چھ فٹ کے ٹکڑے کو اگر کاٹ کے اٹھا کر دو پلر کے درمیان لگا دیں تو وہ ضرور گر جائے گا نیچے اتنی جگہ زمین پہ تھی اسی پہ گاڑی چلنی تھی اوپر چل کے کیا ہوا اب کہتا ہے ادھر گرا ادھر گرا ادھر گرا ادھر کیا ہوا گر جاتا ہے یہ قوت خیال ہے جو اس کے بعد ورنہ گرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی تو آدمی کے خیالات جب ٹھیک ہوتے ہیں نا پھر قوت ارادی قوت ارادی کے ٹھیک ہونے کے بعد قوت عمل ٹھیک ہوتی ہے آدمی کہتے عمل ٹھیک کروں عمل کہاں سے ٹھیک ہوگا اس سے پہلے قوت ارادی ٹھیک ہونی چاہیے قوت ارادی میں خیال میں وہ چوبیس گھنٹے سوائے خراب چیز کی کچھ سوچتے ہی نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوت عمل خراب ہو جاتی ہے اور قوت ارادی اگر ٹھیک کرنی ہے وہ پھر پڑتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کہاں ہے یہ سائنس کہاں ہے یہ کتاب نے کیا لکھا ہے فلانے نے کیا لکھا تھا وہ پھر سوچتا ہے مجھے آمدن کے ذرائع کیسے بڑھانے ہیں حلال سے کیسے کام کرنے ہیں حرام سے کیسے بچنا ہے جو پازیٹو سوچ میں آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ آدمی وہی ہو جاتا ہے جو قوت خیال آدمی کو چھپائیں قوت خیال کو اور خیال کو چھپائیں آدمی کو نکالیں ایک ہی سکے کے دو روپے ہیں جب قوت خیال درست ہوتی ہے یہ دوسرا کام ہے کرنے کا یہ جب کرتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ تقدیر بدلنے میں اس آدمی کی دعا کام آ